السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 474 یہ بھی نماز کے متعلق اور مسجد کے متعلق یہ سبق ہے لیکن سبق سے پہلے ایک شعر اور ایک نصیحت سن لیجئے تو پتہ چلے گا علماء نے لکھا ہے صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر بابزو ہو کر کتنی اونچی بات کہی صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ اے اللہ پتا پتا کرے تیرا ذکر بابزو ہو کر اب جو ہے صبح صبح تو ساری مخلوق نماز میں لگ جاتی ہے پرندے چرندے سب نماز میں لگ جاتے ہیں اور جو ہے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ باغ میں شبنم ڈال کر سب کو وضو بھی کرا دیتا ہے لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں حدیث شریف میں آپ اب حدیث سن لیجئے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانو نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پلسرات کا راستہ آسان کروں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے اس لیے اللہ پر ان کا ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجد میں حاضر ہونے والے ہیں میں جب بھی اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جاتا ہوں تو میں بچوں کو اہتمام سے کہتا ہوں کہ دیکھو اب اللہ کے گھر میں آئے اب ہم اللہ کے مہمان بن گئے اور اللہ ہمارا میزبان ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ مہمان کون ہے یوں کہ اب ہم مہمان اور میزبان اللہ کی ذات اور اس اس اس یعنی اس اعتقاد کے ساتھ اور اس اس, اس, استحزار کے ساتھ اگر مسجد میں ہم آئیں گے تو ہمارا جی لگے گا جیسے اچھا نماز جب پڑھیں تو یہ دھیان کریں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھیں تو ہم یہ دھیان کریں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے کتنا مزہ آئے گا یہ جو میرا قرآن شریف کا ترجمہ آ رہا ہے انشاءاللہ تو میں نے یعنی بالکل ٹائٹل سرخی کے اوپر جہاں ریاض القرآن لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر ہی میں حدیث کا ٹکڑا ڈال رہا ہوں حوالے کا حدیث نہیں کسی صحابی کا مقولہ ہے وہ ڈال رہا ہوں کہ قرآن پڑھو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس استحزار کے ساتھ اگر قرآن پڑھو گے اور اس استحزار کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے میں خاص لطف آئے گا مزہ آئے گا بس لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کی وجہ سے توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے بڑے بڑے بیان بھی ہو جائیں گے بڑی بڑی باتیں بھی ہو جائیں گی لیکن احکامات پورا کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی جماعتوں میں نکلے اور جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے باہر نہ گزارے اللہ کے مہمان بن کے بیٹھا رہے گا کچھ نہ کچھ دن کا کام کر لے گا کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے آج میرے ساتھ آپ ایک جملہ پڑھ لیجیے سبحان اللہ جیسا پڑھا ویسا پڑھنا آگے پیچھے مت پڑھنا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک کلمہ پڑھے گا تو کلمہ جو ہے یہ یہ کلمہ سیدھا جاتا ہے عرش کے پاس اور عرش کا طواف کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ پڑھ رہا ہے اسے کتنی بڑی فضیلت ہے میں نے پڑھا تو ایک کلمہ میرا تذکرہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے دوسری مرتبہ پڑھوں گا تو ایک کلمہ پھر تذکرہ کرے گا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ حدیث شریف میں اسی طریقے سے آیا ہے اگر آگے پیچھے بھی کوئی کرے تو امید ہے کہ اس کو بھی وہی ثواب ملے گا لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں اب میں نے دوسری مرتبہ پڑھا میرا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں آسمانوں پر آپ بھی پڑھیں گے آپ کا تذکرہ بھی ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے فوراً پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین